تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ اگر نکاح میں مہر مقرر ہو چکا مگر خاون نے خلوت سے پہلے بیوی کو طلاق دے دی تو ایسی صورت میں خاون پر مقرر شدہ مہر کا آدھا حصہ ادا کرنا لازم ہوتا ہے لیکن اگر بیوی یہ آدھا حصہ بھی معاف کر دے تو جائز ہے تب خاون کے ذمے کچھ لازم نہیں ہوگا یا خاون معافی کا اجر حاصل کرے اور آدھے کی بجائے پورا مہر دے دے تو یہ بھی بہت اچھا ہے اور معاف کر دینا یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے مسلمانوں میں نکاح اور طلاق کے معاملات چلتے رہتے ہیں مگر ان معاملات میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ معافی اور احسان کے معاملے کو اختیار کرنا چاہیے بے شک اللہ تعالی سب کچھ دیکھ رہے ہیں اس لیے باہمی عداوت اور دشمنی کی جگہ باہمی احسان اور معافی کا معاملہ کرو اور ان معاملات میں غلطی کر کے اپنی آخرت کا نقصان نہ کرو ایک قول یہ بھی ہے کہ مرد اگر معافی کا معاملہ کرے اور پورا مہر ادا کرے تو یہ اس کے لیے تقوا کے زیادہ قریب ہے کیونکہ طلاق وہ دے رہا ہے اس میں عورت کا کوئی دخل نہیں وہ تو نکاح میں آ چکی ہے اب مرد ہی ہم بستری سے پہلے اس کو طلاق دے رہا ہے تو ایسی صورت میں احسان کرتے ہوئے مہر بھی پورا ادا کرے وہ ان تافو اقرب القوعہ اور تم معاف کرو تو یہ تقوا کے زیادہ قریب ہے